بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم آج تھیوری آف آٹومیٹا کا تھرٹین لیکچر سٹارٹ کریں گے اس سے پیشتر کہ ہم اس میں آنے والے ٹاپکس کو ڈسکس کریں میں چاہوں گا کہ پریویس لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس کو ایک نظر سلائڈ پر دیکھ لیتے ہیں last time we discuss the examples of writing regular expressions to the corresponding T Gs کچھ ایگزامپل ڈسکس کی اور ٹی جیز کے لیے ہم نے لکھی regular expression corresponding to T G accepting even even language بڑی امپورٹینٹ لینگویج ہے اور اس کی ایکسپریشن میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا تو لاسٹ ایگزامپل میں اس کی ڈیریویشن بھی ہم نے کی we then discuss Kleene's theorem part three جس میں ہم کلیم کر رہے ہیں کہ language can be regular expression it can be accept by certain F A اور اس کے لیے ہم نے تین میتھڈ کی بات کی اور جس میں سے پہلا میتھڈ تھا how to construct an F A for union of two regular expression using their corresponding F As we discuss the examples of F As corresponding to simple regular expressions we discuss the example of Kleene theorem part three method one یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایگزامپل بھی ایک لی اور اس پر چیک کیا اس میں دو لینگویجز ہم نے دیکھی تھی جس میں ایک language of strings ending in B اور دوسری language of strings containing double A تھی عزیز طلبہ لاسٹ ٹائم میں آپ کو بتا رہا تھا تھرو سرٹن ایگزامپل بلکہ ہم نے دو ایگزامپل ڈسکس کی اور جو پہلی ایگزامپل تھی اس میں ہم نے language of strings ending in B کا ایک ایف اے تھا اور language of string containing double A اس کا ایک اور ایف اے تھا اور ہم نے فائیو اسٹیٹس کا ریکوائرڈ ایف اے بنایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کی سکس پاسبل کمبینیشن بن سکتے ہیں with respect to the states of F A one and F A two اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایف اے ون میں ایکس ون اور ایکس ٹو تھا اور ایف اے ٹو میں Y one Y two Y three تھا تو ایک میتھڈ یہ بھی ہے کہ آپ ان تمام پاسبل کمبینیشن کی اسٹیٹس کو لیبل کرتے چلے جائیں اور اس کے لیے ٹرانزیشن ٹیبل بنائیں اور ہر اسٹیٹ کے لیے جو بھی ٹرانزیشن کیلکولیٹ ہو سکتی ہو ایف اے ون اور ایف اے ٹو کے مطابق وہ آگے لکھتے چلے جائیں انیشل اسٹیٹ تو ظاہر ہے زیڈ ون جو ایکس ون وائی ون کے کورسپونڈ ہوگی اور فائنل اسٹیٹ کا جو لاجک ہے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ہر وہ اسٹیٹ جس میں یا تو ایف اے ون کی فائنل اسٹیٹ آ رہی ہو اس کے کورسپونڈ ہو یا ایف اے ٹو کی کوئی ایک فائنل اسٹیٹ آ رہی ہو یا دونوں بھی آ رہی ہوں کمبینیشن میں تو ہم اس کو فائنل اسٹیٹ کہہ سکیں گے تو اس طرح سے ایک اور ایف اے ہم سکس اسٹیٹ کا بنا سکیں گے آپ اپنے طور پر اسی ایگزامپل کے لیے ٹرائی کیجیے گا اب مزید ایگزامپلس کے لیے ہم سلائڈ کی طرف چلتے ہیں یہ ایک ٹاسک آپ کو دیا جا رہا ہے ایگزامپل سے پہلے build an F A equivalent to the previous F A جو لاسٹ ایگزامپل آپ کو کرائی گئی تھی اس کے لیے جو ایف اے بنا تھا فائنل ایف اے جو بنا تھا ریکوائرڈ ایف اے اس کے ایکولنٹ آپ نے اپنے طور پر ایک ایف اے بنانا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ ایف اے کیسا ہو سکے گا تو جو ایگزامپل اب دکھائی جا رہی ہے آپ کو سلائڈ پر اس کی ریگولر ایکسپریشن ہے R one equal to a plus b whole star a and the corresponding F A one b یہ ایف اے بھی نیچے دے دیا گیا آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کی جو لینگویج ہے there is a language of ending in a also R two is a regular expression consisting of a plus b into a then and then or a plus b and whole star یہ ہم نے اینڈ پر a plus b into a plus b کا ہول اسٹار کیا اور جس کی ایک اور ریگولر ایکسپریشن بن سکتی ہے اس میں جو ہول اسٹار ہے اس کو پہلے لکھ دیا گیا اور اے پلس بی کو بعد میں اور ان کا corresponding F F A A کو ٹو کہا گیا وہ بھی نیچے دکھایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ language language of strings of length ہے ہمارا ٹارگیٹ اس کے ان دونوں کے سم کے لیے ایف اے بنانا ہے یعنی کورسپونڈنگ لینگویج کے یونین کے لیے ایف اے بنانا ہے عزیز طلبہ میتھڈ وہی ہے ایگزامپلس مزید ایگزامپل ڈسکس کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوتا چلا جائے اگر کسی اسٹیج پر کوئی بات کلیئر نہیں ہوئی تو وہ اس ایگزامپل میں مزید آپ دیکھ سکیں تو آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں یہ دونوں ایف اے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں پہلا ایف اے پہلی لینگویج کے لیے ہے and that's the language of string ending in a آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور دوسری میں آپ دیکھ رہے ہیں language of strings of odd length یہ اس کا ایف اے ہے تو پہلی ایف اے کے لیے ہم نے ایکس ون ایکس ٹو ان کے اسٹیٹس کو لیبل کیا اور دوسرے کے لیے Y one Y two label کیا اور جو ریکوائرڈ ایف اے ہم بنائیں گے اس کی ٹرانزیشن ٹیبل کے لیے میں نے صرف ایک اسٹیٹ کو ڈسکس کیا ہے میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ انیشل اسٹیٹ کو اسٹارٹ کرنے کی اگر آپ کو ٹیکنیک سمجھ میں آ جائے اس کی ٹرانزیشن کیلکولیٹ کرنا آ جائے جیسے پہلے اگزامپل میں بتایا تھا تو آپ فردر جو جو اسٹیٹس آپ کو ملتی چلی جائیں گی ان کی ٹرانزیکشن کو کیلکولیٹ کر سکیں گے تو یہاں ایف ایس کے ساتھ ان کی ڈائگرامس کے ساتھ صرف ایک اسٹیٹ کو ڈسکس کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ڈائگرام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی ایک اسٹیٹ کی ٹرانزیشن اے اور بی کے لیے کیلکولیٹ کر سکیں آئیے اس کو دیکھنے کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انیشل اسٹیٹ زیڈ ون ہے ٹو ریسپیکٹولی جیسے پہلے کیا تھا لیٹر اے کی ٹرانزیشن کے لیے ظاہر دو پاسبلٹیز ہیں ایک ایکس ون کے لیے اور ایک وائی ون کے لیے ایکس ون کے لیے ایکس ٹو اور وائی ون کے لیے وائی ٹو اسی سیکوینس میں ہم نے اس کالم میں اے کے نیچے اس کمبینیشن کو لکھ دیا ہے اور یہ کمبینیشن دونوں ایف کو دیکھ کر بنایا گیا یہ combination X two Y two چونکہ ایکس ون وائی ون سے ڈفرنٹ ہے اس کا نام زیڈ ون نہیں رکھ سکتے اس لیے ہم نے اس کو زیڈ ون سے ڈفرنٹ یعنی زیڈ ٹو نام دیا میں یہاں بتاتا چلوں کہ جب اسٹیٹ کی پاسبل کمبینیشن کا پہلے سے علم ہو اس کا نام پہلے سے پتا ہو تو اس اسٹیٹ کو پہلے لکھا جاتا ہے اور کمبینیشن کو بعد میں اب یہاں چونکہ ہم ٹرانزیکشن اے کے لیے کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور کمبینیشن دیکھنے کے بعد جنریٹ ہو رہے ہیں اور جب تک کمبینیشن کمپلیٹ نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ہم طے نہیں کر سکیں گے کہ یہ کون سی اسٹیٹ ہوگی اس لیے یہ ٹرانزیشنس کے ٹیبل میں اے اور لیٹر بی کے لیے ہم جو تعین کر رہے ہیں اسٹیٹس کا وہ کمبینیشن کے بعد کر رہے ہیں کمبینیشن کو دیکھنے کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بعض اوقات آپ یہ کمبینیشن بعد میں لکھ دیتے ہیں اور اسٹیٹ کے نام پہلے دیکھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ اس کا اسٹیٹ کا نام زیڈ ون سے ڈفرنٹ ہوگا تو اس لیے کمبینیشن کو پہلے لکھا جائے اور اسٹیٹ کا نام کمبینیشن لکھنے کے بعد لکھا جائے اور آپ جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایکس ٹو وائی ٹو کے لیے ہم نے زیڈ ٹو کو اس کے بعد میں لکھا so following the same process we can calculate the new state for Z one reading b اور وہاں آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ زیڈ ون پر ایکس ون اور وائی ون دو کمبینیشن تھیں دو پاسبلٹیز تھیں تو بی کے لیے بھی دو پاسبلٹیز آئیں گی keeping in view the diagram of F A one and F A two تو وہ کمبینیشن بھی ایکس ون کے لیے وائی ٹو آیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب X one Y two Z one اور زیڈ ٹو دونوں کمبینیشن سے ڈفرینٹ ہے اس لیے اس کا نام ان دونوں سے مختلف ہونا چاہیے اور اسی لیے اس کو زیڈ تھری ہم نے ایلوکیٹ کر دیا ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ ایک اسٹیٹ کی ٹرانزیشن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کا مطلب یہاں یہی تھا کہ ڈائگرام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کمپیئر کر سکیں کہ زیڈ ون کی کے لیے اے اور بی کی ٹرانزیشن کیا ہوں گی جب آپ کو میتھڈ سمجھ میں آ گیا تو جو جو نئی اسٹیٹس انٹروڈیوس ہوتی چلی جائیں گی ان کے لیے ان کی ٹرانزیشنز اے اور بی کے لیے کیلکولیٹ کرنا آسان ہوگا ہم نیکسٹ سلائیڈ میں باقی اسٹیٹس کی ٹرانزیکشن کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پہلے کالم میں اولڈ اسٹیٹ جیسے کہ لکھا جاتا ہے لیبل وہی ہے دوسرے کالم کا نیو اسٹیٹس آفٹر ریڈنگ اس کا ہم نے ایڈنگ دی ہے جیسے کہ پچھلے سلائڈ میں دی تھی اور چونکہ اس کی دو پاسبلٹیز تھیں اے اور بی تو اس کو فردر دو کالم میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا اب جو نیکسٹ ہمیں ایک اسٹیٹ ملی تھی پچھلی ٹرانزیشن میں پچھلی کیلکولیشن میں وہ زیڈ ٹو تھی and Z two correspond to X two Y two اب ایکس ٹو وائی ٹو کے لیے علیحدہ علیحدہ reading a and reading b یہ دونوں کمبینیشن ہم نے کیلکولیٹ کرنے جو اسی ڈائگرام کو جو ہم نے جہاں سے اسٹارٹ لیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں تو اس کے مطابق X two reading a will be still at X two at Y two reading a will be moving Y one اور اس طرح سے combination X two Y one بن گیا اور یہ combination Z one Z two Z three تینوں سے ڈفرنٹ ہے اس لیے اس کا نام تینوں سے ڈفرنٹ ہونا چاہیے اور ہم نے اس کو زیڈ فور لیبل کر دیا اسی طرح سے زیڈ ٹو ہی پر بی ریڈ کرنے کے کمبینیشن بھی ابھی بنانا باقی تھے اور اس کے مطابق when we read b at X two will be moving toward X one اس اس لیے کو ہی لیبل دے دیا اب تک ہم چار اسٹیٹس انٹروڈیوس کرا چکے جن میں سے زیڈ ون اور زیڈ ٹو کی کمپلیٹ ٹرانزیکشن آپ نے یہاں دیکھ لیں اب نیکسٹ باری زیڈ تھری کی ہے زیڈ تھری کے لیے وہی طریقہ ہوگا جو آپ Z1 اور Z2 کے لیے کر سکے اس میں دیکھا آپ نے ڈائگرام ہی کو سامنے رکھنا ہے تو Z3 اور پھر دیکھیں گے کہ Z3 کی ٹرانزیکشن کے دوران کوئی نئی اسٹیٹ جنریٹ تو نہیں ہوتی اگر ایسا ہوگا تو ہمیں باری باری ان کی ٹرانزیکشن کو بھی کیلکولیٹ کرنا ہوگا تو آئیے Z3 کی ٹرانزیکشن دیکھنے کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ Z3 three correspond to X one Y two اور ہم نے اے اور بی کے لیے الگ الگ ان کی ٹرانزیکشن کیلکولیٹ کرنی ہے so the combination of states reading a for X one Y two is X two Y one respectively میں نے یہ کمبینیشن ایک ہی بار بتا دیا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ پریکٹس آپ کر چکے ہیں now X two Y one is no more different from Z four یہ وہی کمبینیشن جس کو آپ نے زیڈ فور کا نام دیا تھا پچھلی ٹرانزیکشن میں اس لیے اسے Z4 ہی کہا جائے گا now reading b at Z three we have to calculate the possibilities of reading b at combination X one Y two اور یہ کیلکولیٹ ہو کر ایکس ون وائی ون آ گیا so respectively we can have X one Y one if you read b at X one Y two X one Y one Z one ہی والی کمبینیشن ہے اس لیے اس کو زیڈ ون ہی کہا جائے گا اب تک چونکہ ہم چار اسٹیٹس زیڈ فور تک کی بات کر چکے تھے اور زیڈ تھری تک ہم ان کی ٹرانزیشن دکھا چکے ہیں تو زیڈ فور کی ٹرانزیشن باقی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں Z four corresponds to X two Y one so reading a at X two Y one the combination of state will be X two Y two respectively X two Y two Z two ہی ہے جو ہم سب سے پہلی زیڈ ون کی ٹرانزیشن میں انٹروڈیوس کرائے تھے تو چونکہ یہ وہی کمبینیشن ہے اس کا نام زیڈ ٹو ہوگا نا reading b at Z four which correspond to the combination X two Y one now becomes X one Y two یہ ریسپیکٹو کمبینیشن uh, آیا ہے ایکس ٹو کے لیے ایکس ون اور وائی ون کے لیے وائی ٹو اور یہ ایکس ون وائی ٹو ہم پہلے ہی انٹروڈیوس کرا چکے ہیں اس کا نام زیڈ تھری ہم نے اس کو زیڈ تھری کر دیا ڈیئر اسٹوڈینٹس یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کی آسانی کے لیے کہ جب بھی آپ کسی اسٹیٹ کے لیے ٹرانزیکشن کیلکولیٹ کر رہے ہوں تو بجائے اس کے کہ اگر اس کی دو کمبینیشن ہیں suppose X two Y one تو پہلے آپ ایکس ٹو کا اے کیلکولیٹ کریں پھر وائی ون کے لیے اے کیلکولیٹ کریں اٹس بیٹر کہ ایکس ٹو کے لیے اے اور بی دونوں کیلکولیٹ کر لیں اور ان کو اپنی اپنی جگہ پر لکھ دیں اس کے بعد وائی کی طرف آ جائیں اور ان کی دونوں ٹرانزیشن ایف اے کے مطابق دیکھ کر ان سے آگے لکھ دیں اور اس طرح سے کمبینیشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو باری باری ایف اے بدلنا نہیں پڑے گا چونکہ ایف اے بدلنے میں مسٹیک کے چانسز ہیں ایک ہی ایف اے کے لیے ٹرانزیشن دیکھ کر لکھنا آسان ہوتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ایکس کی بات کر رہے ہیں تو ایکس کی دونوں ٹرانزیشن اس رو میں لکھ دیں اور جب وائی کی بات کریں تو وائی کی دونوں ٹرانزیشن اسی رو میں ان کے آگے لکھ دیں آپ کو دو کمبینیشن مل جائیں گے اب آپ طے کر سکتے ہیں کہ یہ جو کمبینیشن ہیں ان کا کیا نام دیا جائے اگر یہ پہلے ایگزٹ کرتے ہیں تو پہلے والا نام دیا جائے گا اور اگر ایگزٹ نہیں کرتے تو ترتیب میں جو بھی ترتیب آ رہی ہے آپ اس کو نیا نام دیں گے تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہم جو پروسیس سیکھ چکے ہیں جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا ہے وہ زیڈ ون سے اسٹارٹ ہو رہا ہے کمبینیشن آٹومیٹک آتے چلے جا رہے ہیں اور ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی کمبینیشن میں سپوز کسی پیئر کے لیے اے اور بی کی ٹرانزیشن ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں اور اس پیئر میں سے کوئی ایک ویلو آلریڈی کیلکولیٹ ہو چکی ہے تو آپ ٹیبل سے ہی اٹھا سکتے ہیں دوبارہ ڈائگرام پہ جانے کی ضرورت نہیں لیکن اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ اگر ٹیبل میں پہلے غلطی ہو گئی تو وہ غلطی آگے جا سکتی ہے so you are to be quite careful اگر آپ کاپی کرنا چاہیں تو میک شیور جہاں سے کاپی کر رہے ہیں وہ صحیح کیلکولیٹ ہو تو اس طرح سے بھی ٹائم بچایا جا سکتا ہے اٹس اے لیبوریس جاب بڑا لمبا پروسیس ہو جاتا ہے بعض اوقات بعض اوقات ایسے ایف ایز آئیں گے کہ آپ کو ٹویلو اسٹیٹس تک جانا پڑ جائے گا تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے میتھڈ آپ کو آنا چاہیے it a sort of donkey work تو کام کتنا ہی لمبا ہو جائے اگر ٹیکنیک آتی ہو تو آپ کر سکتے ہیں تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو دو میتھڈ بتا دیے آپ کی اپنی چوائس ہے کہ ساری کمبینیشن پہلے لکھیں اور اس کے مطابق آپ ان کا جواب دینا شروع کر دیں ٹرانزیشن لکھنا شروع کر دیں ان کمبینیشنس کو پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ انیشل اسٹیٹ کا کمبینیشن وہ تو آپ کو پتا ہی ہے انیشل اسٹیٹس ہوتی ہیں اور پھر فائنل اسٹیٹ یونین کے کیس میں کون کون سی ہو سکیں گی جب آپ تمام کمبینیشن لکھ رہے ہوں گے میں وہ بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو جو کمبینیشن ہے نام آپ پہلے دے چکے ہوں گے کالم میں وہ آپ اس کو دوبارہ لکھ دیں گے ایک میتھڈ تو یہ تھا جو میں نے بعد میں آپ کو بتایا تھا لیکن جو میتھڈ ہم نے فالو کیا ہے وہ زیڈ ون سے اسٹارٹ ہو رہا ہے آٹومیٹک نئی اسٹیٹس جنریٹ کرتا ہے اس میتھڈ میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ number of states of required F A یہ ریڈیوس ہو جاتی ہیں بعض اوقات تو یہ اس کا فائدہ ہے اب آپ چوائس آپ پر ہے کون سا میتھڈ آپ یوز کرتے ہیں تو آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں ہم نے جو بات کی تھی یہ چار اسٹیٹس آپ دیکھ رہے ہیں ان چاروں اسٹیٹس کی ٹرانزیکشن کیلکولیٹ ہو گئی ابھی میں نے یہ نہیں بتایا زیڈ ٹو زیڈ تھری اور زیڈ فور ان کے ساتھ پلس کیوں لگایا اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں میں صرف یہاں اس کا لاجک بتاؤں گا چیک آپ کریں گے اور لاجک یہ ہے ایسی اسٹیٹ فائنل ہوگی which correspond to a final state of F A one اور ایف اے ٹو اور بوتھ اس بات کو اپلائی کریں اور یہ دیکھیں کہ Z three Z two Z three Z four final states ہو سکیں گی یا نہیں ابھی ٹرانزیشن ڈائگرام کے بعد ایک مرحلہ باقی ہے جو ٹرانزیشن ٹیبل کے بعد ٹرانزیشن ڈائگرام کا ہے اور یہ ٹرانزیشن ڈائگرام آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں یہاں بہت سے چوائس ہو سکتے تھے بہرحال ایک چوائس آپ کے سامنے ہے Z one Z two Z three Z four ان اسٹیٹس کو فائنل کر دیا جو ہم نے ٹیبل میں بنائی تھی اور وہ ہیں Z two Z three Z four اور یہ اسٹرکچر اگر آپ غور سے دیکھیں اسٹرکچر لیبل کے اعتبار سے نہیں اسٹرکچر کے اعتبار سے اور اسٹیٹس uh, کے اسٹیٹس کے اعتبار سے نہیں صرف اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں یہ ایون ایون لینگویج کے اے سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے لیبل ان کے uh, ظاہر ہے کہ جو ہم نے ٹیبل بنایا اس کے مطابق ہیں اور فائنل اسٹیٹس کا اسٹیٹس بھی uh, اس ٹرانزیکشن ٹیبل کے مطابق بنایا گیا اب چونکہ یہ دو لینگویج کی یونین کے لیے ایف اے تھا اس کی ریگولر ایکسپریشن آپ خود سے لکھیں ویسے وہ بتائی بھی جا سکتی عزیز طلبہ میں نے اس ایگزامپل میں مزید ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور بہت سی ٹیکنیکس بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو یونین کے لیے اے بنانے کی ٹیکنیک ہے اس کے دو میتھڈ ہو سکتے ہیں دونوں ہی میں نے آپ کو بتا دیے چوائس آپ پر چھوڑ دی یہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو اپنے آپ پر کتنا کانفیڈینس ہے شارٹ میتھڈ اڈاپٹ کریں گے یا لانگ میتھڈ دونوں ہی ایگزٹ کرتے ہیں تو ہم نے ابھی ایک ایگزامپل دیکھی اس میں دو ریگولر ایکسپریشن لیں ان کے لیے الگ الگ ایف اے بنائے ان کی یونین ریگولر ایکسپریشن سے بننے والی لینگویجز کے یونین کے لیے ایف اے بنایا ہم بعض اوقات اس کو یونین آف ایف بھی کہہ دیتے ہیں تو یونین آف ایف ایس بھی کہا جا سکتا ہے سم آف ایف اے بھی بعض بعض لوگ یوز کر لیتے ہیں اس کو بیسیکلی uh, جو سم ہے وہ ریگولر ایکسپریشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے سو so, مزید ڈسکشن کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں we are are still example let one be equal to a a plus plus b b into whole star and the corresponding B 1 b وہ نیچے دکھا دیا گیا جس میں دو اسٹیٹس دوس ون اور ٹو یہ لینگویج لینگویج ہے of of strings even length null string بھی جنریٹ ہوگی اور ایون لینتھ والی ساری اسٹنگ جنریٹ ہو جائیں گی الفابیٹ اے بی ہے also R two is equal to a plus b into a plus b into a plus b whole star اور a plus b into a plus b whole star and other times a plus b ان کو جسٹ ہم نے ترتیب بدلی ہے اور this is language of strings of odd length اس کا ایف اے بھی آپ کے سامنے ہے اور فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے ایف اے میں جو فائنل اسٹیٹ تھی اس کو نان فائنل کر دیا اور جو نان فائنل تھی اس کو فائنل کر دیا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ان ایف اے میں ایکسپٹ ہونے والی لینگویج کے یونین کے لیے ایک ایف اے بنانا ہے یا ان کی ریگولر کے سم کے کورسپونڈ ایک ایف اے بنانا ہے ٹیکنیک وہی ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم ایک ایسی سلائڈ دیکھیں گے جس میں ان کے ایف بھی اکٹھے ہوں گے اور زیڈ ون کی ٹرانزیشن آپ ایک ہی سلائڈ پر ان ایف ایس کو دیکھتے ہوئے دیکھ سکیں گے تو آئیے اس سلائڈ کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے سلائڈ پہ چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ایف اے بنا دیے گئے پہلے ایف اے کے لیے ایکس ون اور ایکس ٹو لیبل دیا اسٹیٹس کو دوسرے ایف اے کے لیے وائی ون وائی ٹو دیا اور یہاں میں ایک چیز اور آپ کو سکھانا چاہوں گا آ, مجھے موقع مل رہا ہے ان ایف ایس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئی چیز سکھانے کا اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان دونوں ایف اے میں ایک بہت بڑا لنک ہے سب سے بڑی چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ جو اسٹیٹ پہلے ایف اے میں نان فائنل ہے وہی اسٹیٹ دوسرے ایف اے میں فائنل ہے ٹرانزیشن سیم ہے اور جو اسٹیٹ پہلے ایف اے میں نان فائنل تھی وہ یہاں فائنل ہو گئی اور جو فائنل تھی وہ یہاں نان فائنل ہو گئی اب ذرا آپ سوچیں کہ کیا چینج آئی یعنی وہ اسٹینگس جو ایکس ٹو پر اینڈ ہوتی تھیں وہ پہلے ایف اے میں ریجیکٹ ہو رہی ہیں چونکہ نان فائنل اسٹیٹ ہے لیکن اگر آپ اس کو سیکنڈ ایف اے میں غور سے دیکھیں تو سیکنڈ ایف اے کی اسٹرکچر ٹوٹلی سیم ہے صرف اسٹیٹس کا اسٹیٹس ڈفرنٹ ہے جو نان فائنل تھی وہ فائنل اور جو فائنل تھی وہ نان فائنل یہ چینج آ گئی تو ایکس ٹو کی جگہ یہاں وائی ٹو دیکھ رہے ہیں اور یہ وائی ٹو فائنل ہو چکی اب جو اسٹرنگ وہاں ایکس ٹو پر اینڈ ہو کر ریجیکٹ ہو رہی تھیں وہ اس ایف اے میں وائی ٹو پر اینڈ ہو کر ایکسپٹ ہو رہی ہیں اسی طرح سے وہ اسٹرنگ جو وہاں ایکس ون پر اینڈ ہو کر ایکسپٹ ہو رہی تھیں یہاں وائی ون پر اینڈ ہو کر ریجیکٹ ہو رہی ہیں تو ایک طرح سے وہ تمام اسٹینگس جو ایف اے ون میں ریجیکٹ ہو رہی تھیں ایگزیکٹلی وہ اسٹینگ ایف اے ٹو میں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں اور وہ تمام اسٹینگس جو ایف اے ون میں ایکسیپٹ ہو رہی تھیں وہ اس ایف اے ٹو میں ریجیکٹ ہو رہی ہیں تو اگر ان دونوں کی لینگویج پر غور کریں تو پہلے والی لینگویج ہے language of strings of even length defined over a b اور دوسرے کے لیے language of strings of odd length تو ظاہر ہے دو ہی قسم کی اسٹنگس ہوتی ہیں آئر آف ایون لینتھ اور آف آڈ لینتھ تو یہ لینگویجز ایک دوسرے کا کمپلیمنٹ ہے عزیز طلبہ کمپلیمنٹ کا لفظ میں نے استعمال کر لیا گو پراپرلی ہم کمپلیمنٹ آف لینگویج کی بات بہت آگے کریں گے میری آ, میرا یہ ٹارگٹ رہتا ہے ہمیشہ کہ جب بھی اسٹوڈینٹس کو کوئی چیز سکھائی جا رہی ہو اس دوران اگر کوئی چیز آسانی سے بتائی جا سکتی ہو تو بتا دی جائے کمپلیمنٹ آف لینگویج کی بات نو ڈاؤٹ ہم بعد میں کریں گے لیکن مجھے اس ایگزامپل میں بڑا فائدہ ہوا اور سہارا مل گیا کہ میں نے آپ کو کمپلیمنٹ بھی سکھا دیا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی لینگویج کا ایف اے معلوم ہو تو اس لینگویج کے کمپلیمنٹ کا ایف اے بنایا جا سکتا ہے اور وہ کیا ہے کہ جو پہلے ایف اے میں فائنل اسٹیٹس تھیں اب اسی ایف اے کو ریپیٹ کرتے ہوئے ان کو نان فائنل کر دیں اور جو پہلے ایف اے میں نان فائنل تھیں وہ نئے ایف اے میں فائنل کر دیں تو آپ نیا ایف اے پہلے والی لینگویج کی کمپلیمنٹ کو ایکسپٹ کرے گا تو یہ ایک میں نے بات آپ کو ہٹ کر تھوڑی سی بتا دی جو پراپرلی ہم بہت آگے جا کر پڑھیں گے لیکن میں یوزلی اسٹوڈینٹس کو اس موقع پر بتا دیا کرتا ہوں اور آپ کو بھی بتا دی آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایف ایز لینگویج کے ایف ایز ہیں اور پہلے کی طرح صرف ایک ہی اسٹیٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں دکھانا چاہوں گا اور نئے ایف اے کے لیے جن اسٹیٹس کو ہم لیبل کرتے ہیں انیشل اسٹیٹ اس کو زیڈ ون کہا جاتا ہے یوزلی اور ہم نے بھی لکھا Z one correspond to X one Y one اب میں یہاں بتاتا چلوں کہ ساتھ ہی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ انیشل اسٹیٹ فائنل بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ X one F A one کی فائنل اسٹیٹ ہے اور رول کے مطابق ایسی اسٹیٹ جو ایف اے ون کی کسی فائنل اسٹیٹ یا ایف اے ٹو کی کسی فائنل اسٹیٹ یا دونوں کی فائنل اسٹیٹ کے کورسپونڈ ہو وہ فائنل اسٹیٹ ہوتی ہے اور اس لیے ہم نے زیڈ ون کو فائنل اسٹیٹ کر دیا ایک اور اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں زیڈ ون کو فائنل اسٹیٹ کرنے کا کی وجہ ایف اے ون میں نل اسٹنگ ایکسپٹ ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یونین ایسی لینگویج کی ایسی کی لینگویج ہے جو یا ایف اے ون کو بلانگ کرتی ہوں ایف اے ون میں ایکسپٹ ہوتی ہوں یا ایف اے ٹو میں یا ایف اے یا دونوں ایف اے تو اس اعتبار سے چونکہ null string F A one میں ایکسپٹ ہو رہی تھی یونین میں آنا چاہیے اور فائنل جو ہم ایف اے بنا رہے ہیں بعد والا اس میں انیشیل اسٹنگ ایکسپٹ ہونی چاہیے تو اس لیے بھی اس انیشیل کو فائنل ہونا ضروری تھا تو دونوں طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ انیشیل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ ہو گئی تو آئندہ ہمارا ٹارگیٹ یہی رہے گا کہ اسٹیٹ کو ڈیفائن کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ان کی فائنل اسٹیٹس کو بھی چیک کر لیا جائے جیسا کہ ہم نے کیا اب زیڈ ون کے لیے اے اور بی کی ٹرانزیشن شو کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ Z one correspond to X one Y one so the combination of states یہ combination X one Y one سے different ہے اور جیسے کہ ہم پہلے کر چکے ہیں اس کا نام زیڈ ون نہیں ہونا چاہیے تو سیکوینس کے مطابق اب زیڈ ٹو کی باری ہے ہم نے اس کا نام زیڈ ٹو رکھ دیا اسی طرح سے ابھی ایک لیٹر بی باقی ہے اس کی ٹرانزیکشن کیلکولیٹ کرنا ہے ایٹ زیڈ ون تو Z one has two possibilities X one one Y so the combination of states reading B at Z one now becomes X two Y two respectively اور X two two Y is the same as Z two جو ہم نے پہلے کیا تھا اس لیے ہم نے اس کا نام زیڈ ٹو رکھ دیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے زیڈ ون کے لیے ڈفرینٹ ٹرانزیکشن کی بات کی اور ہم نے ساتھ ہی طے کر لیا کہ زیڈ ون فائنل اسٹیٹ بھی ہوگا اور اتفاق سے صرف ایک ہی نئی اسٹیٹ انٹروڈیوس ہو سکی اس دوران دو ٹرانزیشن کے دوران ایک ہی اسٹیٹ انٹروڈیوس ہو سکی ہم نے اس کے لیے اے اور بی کی ٹرانزیشن کو کیلکولیٹ کرنا ہے اس کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں Z2 ٹو آپ دیکھ رہے ہیں which corresponds to X two Y two ہم نے اس کو فائنل اسٹیٹ بھی ڈیفائن کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایکس ٹو اس میں ایک فائنل اسٹیٹ آلریڈی آ رہی ہے وائی ٹو بھی فائنل اسٹیٹ تھی تو ایک بھی فائنل ہو تو ہم اس کو فائنل کر دیتے ہیں اس لیے ہم نے زیڈ ٹو کو فائنل ڈکلیئر کر دیا اب اس کے لیے both at A and B ہم نے مزید ٹرانزیشن کیلکولیٹ کرنی ہے اور ڈائگرام کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اس کے مطابق یہ لکھی گئی ہے کہ at Z two which correspond X two Y two reading A the combination of state become X one Y one اور ایکس ون وائی ون نئی اسٹیٹ نہیں ہے نئی کمبینیشن نہیں ہے اس لیے اس کو زیڈ ون ہی کہا جائے گا اور اسی طرح سے reading B at Z two which correspond to X two Y two the combination of state is X one Y one یہ پھر زیڈ ون آگے تو اس دوران بھی ہمیں اس دوران کوئی نئی اسٹیٹ انٹروڈیوس نہ ہو سکی اس لیے ہمارا جو ریکوائرڈ اے ہے یہ دو ہی اسٹیٹس پر فنش ہو گیا we don't need to proceed on آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے عزیز طلبہ چونکہ میں نے جو میتھڈ آپ کو <clears throat> بتایا اور جس کے لیے اگزامپل کی وہ یہ نہیں کہ آپ تمام کمبینیشن پہلے لکھ لیں پھر ان میں انیشل اسٹیٹ اور فائنل کو ڈیفائن کر لیں پھر ان کی ٹرانزیکشن لکھتے چلے جائیں ایسا نہیں ہے بلکہ we always start from Z one میں نے زیڈ ون سے اسٹارٹ کیا اور یہ ایک ہی اسٹیٹ پر ختم ہو گیا زیڈ ٹو کے علاوہ کوئی اور نئی اسٹیٹ نہیں آ سکی جبکہ پاسبل کمبینیشن فور تھے because we have X one four possible possible combination بنتے تھے تو اس طریقے سے آپ کو چار اسٹیٹ کیفے بنانا پڑتا اور آپ کو چار اسٹیٹ کے لیے ٹرانزیکشن کیلکولیٹ کرنا پڑتی آپ نے دیکھا کہ ہم نے صرف زیڈ ون سے اسٹارٹ کیا اور we just got single state new state that was Z two تو دو ہی اسٹیٹس میں یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی اس کی ٹرانزیشن ڈائگرام ابھی دیکھنا باقی ہے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں یہ ڈائگرام ہم نے ٹرانزیشن ٹیبل کو دیکھ کر بنائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ we have only two states Z one which is final یہ ہم پہلے ڈیسائڈ کر آئے تھے اور دوسری طرف Z two which is final اب ایک ایسے ایسا ایف اے آ گیا جس کی ساری ہی اسٹیٹس فائنل اسٹیٹ ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ تو کوئی بھی اسٹنگ ریجیکٹ نہیں کرے گا اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جو لینگویجز ہم نے لی تھی ان میں ایک لینگویج تھی language of even language of of even length اور دوسری تھی language of of odd length دو ہی قسم کی تو پاسبل اسٹنگس ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یونین میں تمام پاسبل اسٹنگس آ گئیں اور تمام possible strings defined over A B alphabet اس پر ایکسپٹ uh, ہونا ضروری تھا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈائگرام میں اس transition diagram of F A میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام اسٹرنگس جو اے بی پر ڈیفائن ہو سکتی ہیں وہ یہاں ایکسیپٹ ہو رہی ہے نل اسٹنگ ویسے ہی آپ کو ایکسیپٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے میں یہ چاہوں گا کہ اس کے ایکولنٹ بھی کوئی ایف اے آپ خود سے بنائیں ایکولنٹ سے مراد آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک اور ایف اے بنائیں جو یہی لینگویج ایکسیپٹ کرتا ہو میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ ایک ہی انیشل اور ایک ہی فائنل اگر آپ بنا سکے اور ضرور بنا سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی لینگویج کے لیے ایف اے بنانا اور اس کے ایکولنٹ ایف اے بنانا سمجھ میں آ چکا ہوگا آئیے ایک ٹاسک کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں build an F A corresponding to union of these two F A آپ کو دو ایف اے دے دیے گئے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے یونین کے لیے ایف اے بنائیں لینگویج نہیں دی گئی تو ڈزنٹ میٹر اگر آپ کو لینگویج نہ بھی دی جائے ایف اے تو گیون ہے ایف اے کو دیکھ کر ان کی یونین کے لیے ایف اے ہم ڈسکس کر چکے ہیں بنایا جا سکتا ہے یہ ٹاسک آپ کوشش کریں امید ہے آپ کر لیں گے اور جب آپ ایسا کر لیں تو آپ کچھ ایسی اسٹنگس کو چیک کریں جو کسی ایک ایف اے کو میں ایکسپٹ ہوتی ہو پھر ایسی اسٹنگ بھی لیں جو دوسرے ایف اے میں ایکسپٹ ہوتی ہو جو ریکوائرڈ ایف اے آپ نے بنایا اس پر رن کریں اس کو ایکسپٹ ہونا ضروری ہے پھر ایسی اسٹنگ پک کریں جو دونوں میں ایکسیپٹ ہو رہی ہو وہ بھی آپ کے آنسر والے ایف اے میں ایکسیپٹ ہونا ضروری ہے عزیز طلبہ ہم نے مختلف اگزامپل سے یہ دیکھا کہ اگر دی ہوئی ریگولر ایکسپریشن دے دی جائے کوئی ریگولر ایکسپریشن دے دی جائے اس کے لیے ایف اے کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو اس کا بھی ہم نے ایک میتھڈ ایک پارٹ ہم نے ڈسکس کیا اور وہ یہ تھا کہ we are given two regular expression and we are given corresponding F As can we build another F A corresponding sum of regular expression so the answer was yes and we discuss وہ ہم دیکھ لیا دوسرا جو ابھی پارٹ باقی ہے میتھڈ باقی ہے وہ کنکیٹینیشن کا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں method two concatenation of two F As یہاں concatenation of two F As سے بیسیکلی مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو دو ریگولوسپیکشن دے دی جائیں تو ان کے کنکیٹینیشن سے جو نئی ریگولوسپیکشن بنے گی اس کے لیے ایف اے بنایا جا سکے گا یا نہیں so the answer is yes using the F As corresponding to R one and R two N F A can be build corresponding to R one میں یہاں بتاتا چلوں کہ ریگولر اسپیشن کے کنکیٹنیشن میں سیکوینس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے in general R one into R two may be entirely different from the regular expression R two into R one اس لیے یہاں سیکوینس کا خیال رکھنا ضروری ہے جبکہ سم آف ریگولر ایکسپریشن میں فرق نہیں پڑتا آپ R one plus R two کہیں یا R two plus R one کہیں بات بات ایک ہی ہے ہم نے یہاں آر آر ون ٹو کی کی this method can be develop considering the following examples عزیز طلبہ کچھ ایگزامپلس کے ذریعے ہی جیسے کہ ہم نے سم آف ریگولر کے ایف کے لیے ایگزامپل سے آپ کو میتھڈ سکھانے کی کوشش کی اسی طرح سے ایگزامپلس کے ہی ذریعے میں چاہوں گا کہ آپ کنکیٹینیشن آف ٹو ریگولر کے لیے ایف اے بنانا سیکھ سکیں کیونکہ ان جنرل ڈسکشن تھوڑی سی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی اور میرا یہی ٹارگیٹ ہوگا کہ آپ ایگزامپل کے ذریعے ہی میتھڈ کو سیکھ سکیں سو آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں ایگزامپل دیکھنے کے لیے let R one equal to A plus B star B defines L one and F A one B یہ ہم نے اس لینگویج کے لیے ایف اے بھی دکھا دیا the language is language of strings ending in B اس ایف اے سے آپ بخوبی فیملی پہلے ہی آپ جانتے ہیں اس کو and R two equal to A plus B star into double A in plus B star defines L two and F A two B ایک اور ایف اے نیچے دکھا دیا گیا دونوں ایف اے کو الگ الگ ایک کو ایکس ون ایکس ٹو سے اور دوسرے کو Y one Y two Y three سے ہم نے ان کو لیبل کر دیا یہ ایف اے آپ کے لیے نئے نہیں ہیں ہم پہلے ان کو دکھا چکے ہیں عزیز طلبہ اس سے پہلے کہ میں اس کا میتھڈ سلائڈ کی طرف دکھاؤں میں تھوڑا سا آپ کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو لینگویج اب ہم جس لینگویج کی طرف جا رہے ہیں بیسیکلی یہ language concatenation of two regular expression سے جنریٹ ہو رہی ہے اور کنکٹینیشن آف ٹو ایکسپریشن سے مراد یہ ہے کہ ان کی کورسپونڈنگ لینگویج کی اسٹنگس کو کنکٹینیٹ کرنا ہے اگر آر ون آر ٹو کی بات ہو رہی ہے تو ایل ون جو لینگویج ہے اس کی تمام اسٹنگس کو ایل ٹو کی اسٹنگ تمام اسٹنگ سے پہلے کنکٹینیٹ کرنا اسی سیکوینس میں کنکٹینیٹ کر کر نئی لینگویج بنانی ہے اور اسی کے لیے ایف اے بنانا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیا ایف اے بنانا چاہ رہے ہیں اس میں وہ تمام اسٹنگز ایکسپٹ ہونی چاہیے جو جن کا فرسٹ پارٹ ایل ون کو بلونگ کرتا ہوں اور سیکنڈ پارٹ ایل ٹو کو بلونگ کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا اس ایف اے کے میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جو اسٹنگ ایکسپٹ ہو رہی ہیں وہ ان کا initial part required F A کی انیشیل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو اور ان کا فائنل پارٹ یعنی ان کو جو اینڈنگ پارٹ ہے وہ سیکنڈ ایف اے کی کسی فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہو جائے یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا اور اس ٹارگیٹ کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں let F A three be N F A corresponding to two R R one then the initial state of F A three must correspond to the initial state of F A one یہ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ چونکہ اس ایف اے میں ایکسپٹ ہونے والے اسٹرنگس کا پہلا پارٹ ایف اے ون میں ایکسپٹ ہوگا وہاں سے اسٹارٹ ہونا ضروری ہے تو اس لیے اس کی initial state F A one کی انیشل اسٹیٹ کے کورسپونڈ ہو and the final state of F A three must correspond to the final state of F A two کیونکہ ریکوائرڈ اسٹنگ یا جس کو ہم نے ایکسپٹ کروانا ہے اس کا second part F A two میں ایکسپٹ ہو رہا ہے اس لیے ایف اے ٹو کی فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہونا چاہیے اور ہمارے ایف اے کی final state F A two کی فائنل اسٹیٹ کے کورسپونڈ ہونی چاہیے یہ لاجک ہے بڑا سمپل سا آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں the corresponding to R one R two is the of of corresponding L1 L one and L strings the strings of L one to those of L two یہ میں بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان سے آر ون آر ٹو سے بننے والی لینگویج بیسیکلی ان کی جو اسٹینگز ہیں وہ ایل ون اور ایل ٹو کو بلونگ کرنے والی اسٹینگ سے ہی بنتی کنکیٹینیٹ کرنے سے بنتی ہے اس کو لکھ دیا گیا نو دور the moment at first F A entered اب یہاں میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ طریقہ وہی ہے ہماری جو یہ نئے ایف اے کی انیشل ہے وہ گیون ایف اے ون کی انیشل اسٹیٹ کے کورسپونڈ ہوگی دونوں کورسپونڈ نہیں ہوگی اور ٹرانزیشن ڈھونڈنا شروع کر دیں گے اور ڈیفینیٹلی جب the moment a final state of first F A is entered the possibility of the initial state of second F A will be included as well اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں نے یہ آپ کو بتایا کہ کا میتھڈ یونین سے ملتا جلتا ہے ایف اے کو دیکھ کر ہی بنائی جائیں گی فرق بڑا واضح ہے کہ وہاں جو انیشل اسٹیٹ تھی وہ ایکس ون اور وائی ون یعنی ایف اے ون کی انیشل اور ایف اے ٹو کی انیشل کے کورسپونڈ تھی کٹھی ہم نے کمبینیشن لی تھی اس کی وجہ بتا چکا تھا میں لیکن یہاں جو انیشل اسٹیٹ آئے گی وہ ایف اے ون کی انیشل کے کورسپونڈ ہوگی ایف اے ٹو کی کی انیشل کوئی پاسبلٹی ابھی ہم شامل نہیں کریں گے اور آگے ہم سلسلہ جاری کر دیں گے اس کو ہم زیڈ ون کا نام دیں گے زیڈ ون کے لیے اے اور بی کی ٹرانزیکشن کیلکولیٹ کریں گے اور اسی طرح کیلکولیٹ کریں گے جیسے ہم یونین میں کرتے چلے آئے دونوں ایف اے کو سامنے رکھیں گے ظاہر ہے پہلی بار تو دوسرا ایف اے ساتھ انوالو نہیں ہو سکے گا پہلا ہی ایف اے چلے گا لیکن جو ہی آپ پہلے ایف اے کی فائنل پر پہنچے وہیں آپ فورن ہی دوسرے ایف اے کی کی انیشل کمبینیشن کو بھی ملا دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ایف اے کو ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس میں جو اسٹینگ ایکسپٹ کروانا چاہ رہے ہیں ان کا initial part F A one میں ایکسپٹ ہوتا ہے ان کا ending part F A two میں ایکسپٹ ہوتا ہے جب آپ ایف اے ون کی فائنل پر پہنچ گئے اس کا دیر ٹو پاسبلٹیز یا تو اسٹرنگ کمپلیٹلی اینڈ ہو گئی اور یا ابھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے اور جو حصہ باقی ہے وہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ ایل ٹو کو بلونگ کرتا ہو اور اس کو ایف اے ٹو میں ایکسپٹ ہونا ضروری ہے جب تک ایف اے ٹو کو انکلوڈ نہیں کریں گے وہ ایکسپٹ نہیں ہو سکے گی اس لیے یہ پاسبلٹی شامل کرنا انتہائی ضروری ہے یہ پوائنٹ آپ کو ہر صورت میں ذہن میں رکھنا ہوگا the moment a final state of F A one is entered include the possibility of initial state of F A one F A two as well F A two کی initial اسٹیٹ کو ساتھ شامل کر لیں تاکہ اس کا لنک ہو سکے چونکہ یہ سیکوینس میں لینگویج بن رہی ہے اس میں ایک خاص سیکوینس ہے اس کے اسٹینگس میں پہلا پارٹ لینگویج ون کو بلونگ کرتا ہے دوسرا پارٹ لینگویج ٹو کو بلونگ کرتا ہے دو ایف آپ کو دیے گئے ہیں دونوں کو آپ نے یوز کرنے یوز کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے will be starting from F A one make sure F A two یہاں نہیں آئے گا پہلے جب فائنل اسٹیٹ آ جائے پھر آپ اس کے ساتھ ایف اے ٹو کی انیشل اسٹیٹ کو شامل کر لیں گے اب ایک کوشچن اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہ میں بتاتا چلوں یہ موقع ہے مجھے بتانے کا کہ اگر ایف اے ون کی انیشل اسٹیٹ فائنل بھی ہو تو آپ تو پہلی بار فائنل اسٹیٹ میں انٹر ہو گئے what be done at that time تو آپ فورن ہی ایف اے ٹو کی انیشل کو بھی شامل کر لیں تو ایسے کیس میں آپ وہاں سے اسٹارٹ کر سکیں گے آئیے مزید ڈسکشن کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں since in general F A three will be different from both F A one and F A two so the labels of the state of F A three may be suppose to be Z one Z two Z three where Z one stand for the initial state یہ تو اسی طرح سے ہے جیسے میں آپ کو پہلے کہتا ہے یونین کے کیس میں there is nothing new since Z one correspond to the state X one ہم نے انیشیل کی بات کی تھی آپ کو میں نے ابھی بتایا تو یہاں ون نہیں آئے گا صرف آئے گا so there will be two transition separately for each letter read at Z one چونکہ دو ہی لیٹر کی ہم نے بات کی تھی اور بی کی تو ایکس ون پر دو ہی ٹرانزیکشن آئیں گی ایک اے کے لیے ایک بی کے لیے it will give two possibilities of states which correspond to either Z one اور ڈفرنٹ فرام زیڈ ون یہ وہی بات ہے جو میں پہلے یونٹ کے کیس میں آپ کو بتاتا چلا آیا نا this process may be expressed in the following transaction table for all possible state of F A three یہ ایگزامپل آپ کے سامنے دونوں ایف ایز آپ کو دکھا دیے گئے سلائڈ پہ اور ٹرانزیشن ٹیبل زیڈ ون کے لیے صرف دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ میں پہلے آپ کو دکھاتا چلایا now Z one is the initial state only and it to X one وجہ بتا چکا ہوں اس لیے کوئی کمبینیشن نہیں لینا یہ میرا ایکسپیرئنس ہے کہ یوزلی اسٹوڈنٹ یونین اور کو مکس اپ کر دیتے ہیں تو جب کنکیٹینیشن کی بات ہو you be starting from the initial state of X one F A one which is X one تو اب ایکس ون پہ اگر آپ اے ریڈ کریں تو آپ دیکھیں یہاں کے reading A at X one still at X one X one کو تو ہم زیڈ ون کہہ چکے اس لیے ہم اس کو زیڈ ون ہی کہیں گے نو وٹ زیڈ ون اور Z one correspond to only X تو ایک ہی پاسبلٹی ہے دیکھ لیتے ہیں at X one reading B will be moving toward X two now X two a final state اب آپ نے دیکھ لیے کہ ایف اے ون کی فائنل اسٹیٹ آ گئی اور جو ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف اے ون کی فائنل اسٹیٹ آئے ایف اے ٹو کی انیشیل اسٹیٹ کی پاسبلٹی انکلوڈ کرنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک combination of states X two Y one اسی ترتیب میں آ رہا ہے جس ترتیب میں ایف اے دیے گئے تو اب ہمارے پاس جو کمبینیشن آ گیا کمبینیشن آیا that's X two Y one اب یہ ایکس ٹو وائی ون کبھی بھی زیڈ ون تصور نہیں ہو سکتا اس لیے ہم نے اس کو زیڈ ٹو کا نام دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم ڈفرنٹ اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں اور میتھڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کنکیٹینیشن آف لینگویج کا ایف اے بنانے کے لیے آپ نے پہلے ایف اے کی انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ کرنا ہے اگر وہ فائنل بھی ہوا تو ڈیفینیٹلی سیکنڈ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ اس میں شامل ہو جائے گی اور اگر نہیں تو ڈیفینیٹلی صرف ایکس ون ہی اس کیس میں جیسے ہم نے لیا وہ رہے گا اور ہم ٹرانزیشن وائز آگے چلتے چلے جائیں گے اگر کوئی نئی ٹرانزیشن نئی اسٹیٹ آئے گی تو اس کا نیا نام دے دیا جائے گا اور اگر نئی اسٹیٹ نہیں آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس کو ہم زیڈ ون یا جو بھی پرانی اسٹیٹ آلریڈی ڈیفائن ہو چکی ہوگی وہ دیتے چلے جائیں گے تو میتھڈ بہت زیادہ ملتا جلتا ہے یونین والے کیس سے جو جو فرق ہے وہ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں امید آپ ذہن میں رکھیں گے اب مزید چونکہ اس ٹرانزیشن میں ہم نے دیکھا کہ ایک نئی اسٹیٹ انٹروڈیوس ہو چکی تھی زیڈ ون پر اے ریڈ کرتے ہوئے تو ہم زیڈ ون پر ہی رہے لیکن بی ریڈ کرتے ہوئے ایک نئی اسٹیٹ آ گئی اور چونکہ نئی اسٹیٹ آ چکی ہے اس کی ٹرانزیشن کیلکولیٹ کرنا ضروری ہے اس کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں نا Z two correspond to X two Y one which is a combination of two states اب کمبینیشن کے لیے آپ بڑی پریکٹس کر چکے ہیں میں نے بہت پچھلی اگزامپلس آپ کو دکھائیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے مختصراً میں یہ بتاؤں گا کہ read A at Z two two two two two which correspond X X X Y Y Y one one one will be having combination اب تک انٹروڈیوس ہونے والی اسٹیٹ سے ڈفرینٹ ہے اس لیے اس کا نام بھی ڈفرینٹ رکھا گیا which is at three similarly reading B at Z two we get X two Y one یہ ایف ایس کو دیکھ کر بنایا گیا اور X two Y one is the same as Z two اس لیے اس کو نیا نام نہیں دیا چونکہ اب تک ایک نئی اسٹیٹ انٹروڈیوس ہو گئی تھی اس کے لیے ٹرانزیکشن کیلکولیٹ کرنا ضروری ہے which is Z three which corresponds to X one Y two A read کرتے ہوئے ایکس ون وائی تھری ملا which is different from Z one Z two Z three اس لیے اس کا نام زیڈ فور رکھا گیا اور بی ریڈ کرنے کی صورت میں جو کمبینیشن ملا وہ ایکس ٹو وائی ون ہے اور وہ وہی ہے جو زیڈ ٹو تھا ہم نے وہی نام رکھا اب میں یہ نہیں چاہوں گا کہ تمام ٹرانزیشن کی تفصیل آپ کو بتاتا چلوں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ زیڈ فور پر اے ریڈ کرتے ہوئے ہمارے پاس کوئی نئی اسٹیٹ نہیں آئی زیڈ فور ہی ہے جبکہ بی ریڈ کرتے ہوئے یہ کمبینیشن تین مل گئے ان کی ریزن بتانا ضروری ہے بیسیکلی پہلے آپ ایکس ون کے لیے کمبینیشن بتائیں گے چونکہ جب ایکس ون پہ آپ بی ریڈ کرتے ہیں تو ایکس ٹو آ جاتا ہے اور کے ساتھ آپ وائی ون لکھنا پڑتا ہے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا ایکس ٹو وائی ون ہے یہ صرف ایکس ون پر بی ریڈ کرنے کی وجہ سے آیا جبکہ بعد والا وائی تھری وائی تھری پر بی ریڈ کرنے سے آیا تو اس طرح سے یہاں تین کمبینیشن آپ کو نظر آ رہے ہیں پہلے دو ایکس ون کے لیے اور وائی تھری وائی تھری کے لیے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات دو سے زیادہ کمبینیشن آئیں گے اب اس میں تین کمبینیشن آ گئے اس لیے یہ اسٹیٹ بالکل نہیں ہے اس کا نام ہم نے زیڈ فائیو رکھ دیا اب Z five which consist of X two Y Y one three اس کے لیے مزید اے اور بی کی ٹرانزیشن ہم نے دیکھنا تھی تو آپ یہاں ایک کام کر سکتے ہیں کہ ایکس ٹو وائی ون والا پارٹ زیڈ ٹو میں کیلکولیٹ ہو چکا ہے وہ پورے کا پورا اے اور بی کے لیے آپ دوبارہ کاپی کر سکتے ہیں اور میں نے بھی کاپی کیا ہے اس کے بعد وائی تھری کی ٹرانزیکشن کو ایڈ کر دیا ایسا کرنے سے ہمیں ایک نئی اسٹیٹ مل گئی وچ از زیڈ سکس اے کے لیے اور بی کے لیے X two Y Y one three which is the same as Z five ان کو ہم نے زیڈ فائیو لکھ دیا اب اس دوران چونکہ ایک نئی اسٹیٹ مل گئی تھی زیڈ ون زیڈ سکس اور زیڈ سکس میں X one Y two Y three آ چکا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ X one Y two Z three کے برابر ہے تو یہ پارٹ تو آپ وہیں سے کاپی کر سکتے ہیں for A and B Y three کی ٹرانزیشن آپ علیحدہ سے لکھ لیں اور اس طرح سے اگر دو بار وائی تھری آ جائے تو ریپیٹ نہیں ہو سکتا اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیڈ سکس پر ایکس ون وائی تھری ہی آ گیا آپ یہ غلطی نہ کریں کبھی بھی کہ X one Y three Y three this is not allowed اور اسی طرح سے جو دوسرا حصہ ہے اس میں X two Y one Y three Z five ہم نے اس کو زیڈ فائیو رکھ دیا اور ان اسٹیٹس کے فائنل اسٹیٹس کا میں میتھڈ آپ کو بتا چکا ہوں اور اس اعتبار سے Z four Z five Z six یہ فائنل طلبہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو جو پریویس میتھڈ بتایا گیا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کی ٹرانزیشنز کو کیلکولیٹ کرنا سکھا دیا جائے یہاں ایک نئی چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ we always start from a single state usually ہم نے زیڈ ون ایکسپینس اسٹارٹ کیا لیکن بعض اوقات دو سے زیادہ کمبینیشن بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ پاسبلٹی کنکٹینیشن میں ہی ہوتی ہے یونین میں کبھی ایسا نہیں ہوگا یونین میں ہمیشہ پیئر آف کمبینیشن ملے گا آپ کو throughout starting Z one ending to the last procedure last step جہاں تک بھی آپ چلتے ہیں لیکن میں you will be starting from single state you may face more than two state تین بعدوں کا چار بھی آ سکتی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے آپ کو بڑی آسان سی ٹیکنیک سکھا دی کہ ان کمبینیشن کا وہ پارٹ جو آپ پہلے کیلکولیٹ کر چکے اگر وہ صحیح ہے اس کو کاپی کر لیں بڑی آسانی ہو جائے گی ہم نے بھی ایسے ہی کیا اب اس کی ٹرانزیشن ڈائگرام باقی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ we had five six states ہمارے پاس تھیں اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ زیڈ ون کہاں ہو اور زیڈ ٹو تھری فور یہ اپنی اپنی چوائس ہے آپ اپنے طور پر اس کا اس کے کوئی ڈائگرام بنا لیں بہرحال ہمارے پاس جو چوائس نظر آئی تھی وہ آپ کو دکھا دی گئی which is Z one Z two Z three Z four Z five Z six بڑے سیکوینس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ان کو بنایا اور ٹرانزیشن ٹیبل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ ان کو لیبل بھی ہے میں یہاں ایک تھوڑی سی ٹپ آپ کو بتا رہا ہوں بجائے اس کے کہ ٹرانزیشن ٹیبل کی طرف آپ بار بار جائیں اگر زیڈ ون کے لیے آپ کو دو ٹرانزیشن مل رہی ہیں اے کے لیے زیڈ ون اور بی کے لیے زیڈ ٹو تو ٹیبل سے آپ صرف اتنا پڑھ لیں زیڈ ون زیڈ ٹو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زیڈ ون سے مراد یہ ہے کہ اے کے لیے آپ زیڈ ون پر رہیں گے اور بی کے لیے زیڈ ٹو اسی طرح جب زیڈ ٹو کا ٹیبل پڑھیں گے ٹرانزیشن ٹیبل پڑھیں گے تو وہاں آپ کو زیڈ تھری زیڈ ٹو لکھا ہوا نظر آیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی اسٹیٹ ہے وہ اے کے لیے اور جو دوسری اسٹیٹ ہے وہ بی کے لیے اس طرح سے بھی آپ اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں اور ہم نے یہ ڈائیگرام اسی طرح ٹائم بچاتے ہوئے ہی بنائی ہے اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ جب آپ ڈائیگرام بنائیں تو بڑے واضح طور پر ان کے ایرو ہٹ بنایا کریں ان کے لوپس کو بڑے واضح طور پر کلوز کریں اکثر اسٹوڈنٹ ان لوپس کو کلوز ہی نہیں کرتے ایک طرف سے اس کو شروع کرتے ہیں ایرو ہیڈ اوپر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں وچ از ناٹ الاؤڈ کوشش کریں کہ ان کی ٹرانزیکشن کراس نہ ہو آپس میں ویسے اجازت تو ہے کراس کرنے کی لیکن آپ اوائڈ کریں کہ کراس نہ ہو کیونکہ کراسنگ کی صورت میں لیبل آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے عزیز طلبہ ایک ایگزامپل کے ذریعے کینکٹینیشن آف ریگولر ایکسپریشن کے کورسپونڈ ایف اے بنانا آپ کو دکھایا گیا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو آپ یونین والے میتھڈ سے کمپیئر کر سکیں اور جو فرق ہے اس فرق کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا سکیں وہ فرق آپ دیکھ چکے ہوں گے آپ اس ایگزامپل کو اپنے طور پر بار بار کریں اور اس کی ریگولر اسپیشن لکھیں اس کی ریگولر اسپیشن لکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے اس کی ریگولر اسپیشن دی ہوئی ریگولر اسپیشن کی کنکیٹینیشن ہی ہے ایک کام آپ نے اور کرنا ہے جو بڑا ضروری ہے میں اکثر کہتا ہوں وہ یہ کہ کنکیٹینیشن والی لینگویج کی اسٹنگس وتھ لینتھ یہ سنگل لیٹر یا ٹو لیٹر والی نہیں بلکہ ذرا تھوڑی سی ٹویلو تھرٹین لینتھ کی اسٹرنگ لیں خود سے بنائیں اس کو اس ایف اے میں رن کریں دیٹ مسٹ بی ایکسپٹ اسی طرح سے آپ دو تین اسٹنگ ایسی بھی پک کریں جو لینگویج کو بلونگ ہی نہیں کرتے الٹا لکھ دیں آپ ایسی اسٹنگ لیں جس کے شروع میں ایل ٹو کی اسٹنگ آ جائے بعد میں ایل ون کی آ جائے ڈیفینیٹلی یہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ان جنرل اس کو رن کرنے کی کوشش کریں اس اسٹرنگ کو ایکسپٹ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ اسٹرنگ ایکسپٹ ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے اپنے طور پر ایف اے بنایا ہے اپنی پریکٹس کے لیے وہ اس میں غلطی رہ گئی تو یہ چیک کرنا بڑا ضروری ہے جب ہم کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ this is N F A which accept the given language اور میں کئی بار بتا چکا ہوں ایف اے اور لینگویج کے درمیان you always just test one way check آپ ایک سائڈ چیک کرتے ہیں عموماً اور اسی وجہ سے آپ کی غلطی آپ کو آپ کے سامنے نہیں آتی you have to check both way آپ لینگویج کی تمام اسٹرنگس کو چیک کریں اس میں ایکسپٹ ہونی چاہیے اور وہ ظاہر ہے اگر انفینٹ ہے تو بہت مشکل ہے تو آپ ایک ہی کر سکتے ہیں کچھ اپنی طرف سے اور اسی طرح سے ایف اے جن اسٹرنگس کو ایکسپٹ کر رہا ہے ان کو چیک کریں کہ وہ ان لینگویج کو بلونگ کرتی ہیں یا نہیں ایسا کرنے سے ہی آپ اپنے اس ایف اے کو کلیم کر سکیں گے کہ وہ ریکوائرڈ لینگویج کا ایف اے ہے مزید ڈسکشن کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم سم اپ کرتے ہیں آج آج کا لیکچر کے لیے ہمارا ٹائم اتنا ہی ہے تو ہم سم اپ کے لیے کہ آج ہم نے کیا ڈسکس کیا آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں so we discuss example of Kleene theorem part three method one union والا کہ یونین کے لیے ہم نے مختلف ایگزامپل دیکھ لی we discuss the Kleene's theorem part three method two اور میتھڈ ٹو جو ہے وہ کنکیٹینیشن کے لیے ہے کنکیٹینیشن آف ایف ایز اور اس سے مراد ہے concatenation of regular expression basically ان کے کورسپونڈنگ ایف ایس سے کنکٹینیشن آف ریگولر ایکسپریشن کے کورسپونڈ لینگویج ایکسپٹ کرنے والا ایف اے بنانا مطلوب تھا وہ ہم نے بنایا اور میں نے اس کے میتھڈ کو جو میتھڈ یونین کے لیے تھا اس سے کمپیئر کروا کے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اور ہم آج ایک ہی ایگزامپل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے میں یہ چاہوں گا کہ اپنے طور پر آپ خود سے آپ کے پاس بہت سارے ایف ایز موجود ہیں بہت ساری لینگویجز میں آپ کو سکھا چکا ہوں ان کے ایف ایز بنائیں ان کی کنکیٹنیشن لیں بلکہ ایک ٹاسک یہ لے لیں کہ ہم نے آر ون آر ٹو کیا ہے آپ آر ٹو آر ون کے لیے ایف اے بنائیں عزیز طلبہ آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ